زائدہ بن قدام نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے مجاہد نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت فی ما عرد تم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریض یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا یا اسی طرح کے جملے کہے اور عطا بن نبی رباہ نے کہا کہ تاریز و کنایا سے کہے صاف صاف نہ کہے مثلاً کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ کے فضل سے اچھی ہو یا اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے بس راحت کوئی وعدہ نہ کرے ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی حسن نے کہا کہ لا تو ادو ہننا سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوبیس